میں نے بتایا نہیں کہ قرآن کی بعض حقیقتیں واضح ہونے کے لیے وقت چاہتی ہیں اپنے وقت کے اوپر وہ بات آفاق اور انفس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ظاہر کر دے گا تو ہم نے عہد لے لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے لیکن تم کر رہے ہو اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ کل قیامت کے دن جب آؤ گے تو یہ تمہاری چلتی ہوئی زبان جو دنیا میں بہت چلتی ہے اس پر ہم مہر کر دیں گے اور اس وقت تمہارے آزا گواہی دیں گے آزا گواہی دیں گے یہ جلد گواہی دے گی شبہ ہو سکتا ہے کہ کہ یہ جلد کیسے گواہی دے گی بتایا نہیں قرآن کی بعض حقیقتیں واضح ہونے کے لیے وقت چاہتی ہیں اپنے وقت کے اوپر وہ بات آپ اور انفس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ظاہر کر دے گا میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ چمڑے کی جلد بے ہی کیسے کہ ریل کی طرح نہیں ہے اگر بے جان ریل بول سکتی ہے تو یہ بے جان جلد گفتگو کیوں نہیں کر سکتی کیسٹ کے اندر جو ریل ہے ریل یہ جلد ہی کی طرح تو ہے اس میں اور جلد میں کیا فرق ہے اگر کیسٹ کی ریل بول سکتی ہے بے جان چیز بول سکتی ہے تو پھر انسان کی جلد گفتگو کیوں نہیں کر سکتی تو اللہ فرما رہا ہے الیوم نختم علی افواہہم تشدد ارجلہم بما کانوا یکسبون تمہارے پیر گواہی دیں گے تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے اور زبان پر ہم مہر کر دیں گے اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن ذکر ہے قرآن ذکر ہے کس لیے اترا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے زندوں کو ڈرائیں لا بھی کا ہن اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن زندوں کے لیے اور یہ قرآن پڑھ پڑھ کر کے مردوں کو بخش رہے من کا نہ یہ قرآن زندوں کے لیے ہے اور یہاں قرآن پڑھ پڑھ کر کے مردوں کو بخشا جا رہا ہے کچھ بخشنے والے تو اتنے بدماش ہیں اتنے شیطان ہیں کہ کچھ لوگ جاتے ہیں تو کہ بھائی ہمارے والد مر چکے ہیں ان کے حق میں ہمیں کچھ قرآن کا ایسال کرنا ہے ایسال ثواب کرنا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کتنے روپے کا ایسال کرنا تو پچاس روپے کا ایسال اگر ہے تو کوئی پانچ پارا یا دس پارا ایسال کرتا ہے قرآن اتنا سستا ہو گیا ہے اور اگر کسی کو ارجنٹ قرآن چاہیے ایسال اس کا تو ایسا آدمی جو پہلے اسٹاک میں رکھتا ہے پڑھ کر کے کہے گا وہ پہلے جو میں نے اسٹاک کیا تھا اب میں اسے بخش رہا ہوں ہے قرآن حکیم کے ساتھ قرآن خانی کا کوئی ثبوت قرآن سے ہے نہ ہے یہ من گھڑت باتیں ہیں اور جیب بھرو پیر اور پیٹ بھرو مولویوں نے اپنے مفاد کی خاطر اپنا اپنا اپنی جیب اور اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اور گرم کرنے کے لیے یہ سارے کھڑا رچا رکھے ہیں لیون زیرا من کا قرآن زندوں کے لیے زندہ لائف نہ کہ نک من کا نہ ان کے لیے زندہ لوگوں کے لیے زندہ لوگوں کے لیے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے باس بادل موت کی بڑی پیاری دلیل دی ہے اور اسے آپ مشاہداتی بھی دلیل کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ عربوں کے ہاں دو درخت ہوتے تھے ایک درخت کا نام ہوتا تھا مرخ اور ایک درخت کا نام ہوتا تھا ایفار تو ایفار مونس درخت ہوتا تھا میں نے بتایا نہیں کہ نباتات کے اندر بھی نباتات کے اندر بھی تجویز ہوتی ہے قانون تجویز وہاں بھی ہے ہر شے کے اندر زوجیت ہے ہر شے کے اندر تجویز موجود ہے اور شے ہر شے اپنا جوڑا رکھتی ہے اور مین کلی شعین خلقنا زوجین ہر شے کو ہم نے جوڑے جوڑے بنائے تو اس درخت کا بھی ایک مونس ہے مرخ کا ایفار تو اگر کسی آدمی کو جنگل میں آگ حاصل کرنی ہوتی تو مرخ کی ایک شاخ کاٹ لیتا اور پھر جاتا ایفار درخت کے پاس اس کی ایک ٹہنی کاٹ لیتا اور عجیب بات ہے کہ جب ان ٹہنیوں کو کاٹتا تو اس کے اندر سے پانی گرتا تھا لیکن دونوں کو رگڑنے کے بعد آگ نکلتی تھی اللہ فرما رہا ہے کہ تم یہ سمجھ رہے کہ راکھ اور مٹی کے اندر ہم زندگی کی حرارت نہیں پیدا کر سکتے ارے ہم دیکھو یہ بے جان چیز ہے مرخ کی ٹہنی اور یہ ایف آر کی ٹہنی لیکن ہم نے اس کے اندر زندگی کی حرارت پیدا کر دی ہے رگڑنے کے بعد ایسے ہی جب ہم سور پھونکیں گے تو مردوں کے اندر زندگی کی حرارت پیدا ہو جائے گی اور مردے اٹھ اٹھ کر ہماری طرف آ جائیں گے قرآن حکیم کا مطالعہ کیجئے آپ لوگ آپ لوگوں نے قرآن حکیم کو چھوڑ دیا ہے بڑی عجیب و غریب کتاب ہے خدا کی قسم بہت عجیب و غریب کتاب ہے اس کے بعد سورہ صوفات شروع ہوتی ہے سورہ صوفات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَصَوْفَاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کا رب ہے اور مشارق کا رب ہے اس کا مطلب ایک مشرق نہیں ہے بلکہ کئی مشرق ہیں اس کا مطلب ہوئے ہوا کہ سورج کہیں جا کر ڈوبتا نہیں ہے ہمارے لیے ڈوبتا ہے ہمارے لیے مغرب ہے دوسرے لوگوں کے لیے مشرق ہے ایک مشرق اور ایک مغرب نہیں ہے یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ بتایا جا رہا ہے ایک سائنسی حقیقت بیان کی جا رہی ہے اور اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ جس طریقے سے زمین کے اوپر سورج کے طلوع اور غروب کی وجہ سے دن اور رات مشرق اور مغرب بنتے ہیں ایسے ہی دیگر سیاروں کے بھی مشارق اور مغارب ہیں زمین ایک سیارہ ہے گھومنے والی چیز گھومنے والی ہستی تو جس طرح زمین کے اوپر سورج کے طلوع اور غروب کی وجہ سے مشرق اور مغرب بنتے ہیں ایسے ہی دیگر سیاروں کے لیے بھی مشارق اور مغارب ہیں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ کائنات بہت وسیع ہے اور اس کائنات کی وسیع مملکت کے اوپر صرف ہمارا اقتدار ہے صرف ہماری قدرت ہے اور یہ سب کچھ ہمارے قبضے میں ہے پوری کائنات کے اوپر ہمارا قبضہ ہے کائنات کا کوئی چپا ایسا نہیں ہے جو ہمارے دائرے اقتدار سے باہر ہو رب السماوات والارض وما بینهما قرآن حکیم کا انداز بیان دیکھیے رونپے کھڑے ہو جاتے ہیں رب السماوات والارض وما بینهما ورب المشارق اور انا زینا السماء الدنيا بزینت للکواکب وحفظا من كل شیطان مارد ہم نے آسمان کو صرف بنایا نہیں بلکہ اسے قندیلوں سے چمکتی ہوئی روشن قندیلوں سے ہم نے زینت دی ہے رات میں کھڑے ہو جا کر کے کھڑے ہو کر کے ذرا دیکھو یہ چمکتے ہوئے ستارے کتنے خوبصورت معلوم ہوتے ہیں کتنے اچھے معلوم ہوتے ہیں اگر آسمان ان کے بغیر ہوتا تو کتنا پھیکا پھیکا ہوتا آسمان اللہ فرما رہے ہم نے آسمان کو اس سے زینت دی ہے خاص طور سے آسمان دنیا کو ان السماء دنیا بے زینت حفظ من کل شیطان مارد اور کوئی سرکش شیطان جو ہے آگے نہیں بڑھ سکتا یہ کواقب اسے روک دیتے ہیں آگے بڑھنے سے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی کچھ نعمتوں کا تذکرہ فرمایا جس میں بطور خاص شراب کا تذکرہ فرمایا ہے یہ وہ شراب نہیں ہے کہ آدمی پی کر کے کسی نالی میں لڑک جائے اللہ فرما رہا ہے اس سے ایسا نشہ نہیں آئے گا جیسا نشہ یہاں کی شراب پینے سے ہوتی ہے اور جگر نے کہا نہیں تھا کہ یہ جناب شیخ کا فلسفہ کچھ عجب ہے سارے جہان سے یہ جناب شیخ کا فلسفہ کچھ عجب ہے سارے جہان سے جو وہاں پیو تو حلال ہے جو یہاں پیو تو حرام ہے یہ جناب شاید کا فلسفہ کچھ عجب ہے سارے جہان سے جو وہاں پیو تو حلال ہے جو یہاں پیو تو حرام ہے جگر کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ در حقیقت جنت کی شراب دوسری قسم کی شراب ہوگی اس میں پینے والوں کے لیے لذت ہوگی اس میں نشہ اور شکر نہیں ہوگا وہ ایسا شکر اور نشہ جو دنیا کی شراب پینے کے بعد آدمی کو ہوتا ہے قرآن یقین کہتا ہے دنیا کی شراب پینے کے بعد آدمی پہلے منہ بناتا ہے کیسے کیسے منہ بناتا ہے کتنی کڑوی ہوتی ہے اور قرآن حکیم کہتا ہے لذت شارمین پینے کے بعد آدمی کو منہ نہیں بنانا پڑے گا بلکہ لذت ملے گی پینے میں فرق ہے دونوں شرابوں میں <laughs> وہ تو پینے والے جانے کیسے منہ بناتے ہیں <laughs> میں نے تو صرف ایسا سنا ہے کہ ایسا پینے والے منہ بناتے ہیں کچھ کڑوی لگتی ہے سو اس وجہ سے میں نے کہا <laughs> کچھ اور مت سمجھنے لگیے گا نوز اللہ بن ذالک فرمایا گیا لافیہ غول ولا ہمانا اس کے بعد کہا گیا کہ بڑی خوبصورت عورتیں ہوں گی اور تمثیل دی گئی ہے کان بیز مکنون جیسے چھپے ہوئے انڈے ہوں بس سمجھ جاؤ کتنی خوبصورت ہوں گی کان نہ بیز مکنون چھپے ہوئے انڈے اور اس کے بعد جہنم کے کچھ عذابات کا تذکرہ ہے خاص طور سے جہنم کے اندر ایک غذا کا تذکرہ ہے جسے زقوم کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اس کا درخت جہنم کی جڑ سے اگتا ہے بتائیے ہر درخت کے اگنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے لیکن وہ جہنم کی آگ سے پیدا ہوتا ہے جہی یہ جہنم کی جڑ میں نکلتا ہے اور یہ کھائیں گے تو اس سے پیٹ نہیں بھرے گا فمالی بتون پیٹ بھرنے والا نہیں ہے اور یہ تو گلے میں اس طرح اٹک جائے گا نہ باہر آئے گا نہ اندر جائے گا بڑے سخت سخت عذابات ہیں جہنم کے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے بچائے جہنم کے عذابات سے بچائے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے ان کی دعا ہے کہ اے اللہ مجھے کوئی وارث دے دے مجھے ایک نرینہ اولاد چاہیے رب حبل من الصالحین وہ بھی صالح اولاد چاہیے فبشرن بغلام حلیم ہم نے انہیں ایک بردبار بچے کی بشارت دے دی حضرت اسماعیل علیہ السلام جب وہ چلنے کے قابل ہوئے عمر یہی کوئی تیرہ سال کی رہی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے معاملے میں انہیں آزمایا یہ آخری مرحلہ تھا آزمائش کا سخت مرحلہ تھا اس آزمائش میں میرا خیال ہے کہ کوئی آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا بڑی سخت آزمائش میں مبتلا کیے گئے بیوی اور بچے کو وادی غیر عزیز ذرا میں چھوڑاؤ چھوڑ کر آ گئے وقت کے خلاف آواز اٹھاؤ توحید پیش کرو آگ میں ڈالے گئے آگ میں ڈالا جانا منظور کر لیا طرح طرح کی آزمائشوں میں انہیں ڈالا گیا اور ہر آزمائش کے اندر یہ پورے اترے یہ سب سے بڑی آزمائش تھی ایک تو بڑی تمناؤں اور بڑی آرزوؤں کے بعد بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ بھی تیرہ سال کا ہے نبی کا بیٹا کتنا سوالے رہا ہوگا کتنا خوبصورت رہا ہوگا اور تیرہ سال کا بچہ کتنا محبوب ہوتا ہے جن کے پاس بچے ہیں ذرا وہ سوچیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا جا رہا ہے کہ ہمیں تمہاری اسی محبوب شے کی قربانی مطلوب ہے کتنی بڑی آزمائش ہے کلیجا کہاں اٹھتا ہے وہ چاہتے تو اپنے خواب کی تعویل کر سکتے تھے یہ تو خواب ہے اللہ کا سری حکم کہاں ہے لیکن وہ صداقت شعار تھے وفادار تھے تبھی تو اللہ نے فرمایا وہ ابراہیم اللہ وفا ایک نمایاں صفت بیان کی ہے کہ بڑے وفادار تھے صداقت شعار تھے صرف ہم نے خواب میں بتایا اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے خواب کی تعویل نہیں کی کہ لاؤ کوئی تعویل کر لیں بلکہ صرف خواب دیکھنے کی وجہ سے محبت دیکھو اللہ تبارک و تعالی کی ان کے دل میں کتنی تھی کہ صرف خواب کی وجہ سے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور بیٹا بھی ہونہار بروا کے چکنے چکنے پاک جیسا باپ ویسے بیٹا بیٹے سے پوچھ رہے کہ بیٹے میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں انی ازبہ کا فلم نام میں نے تجھے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں انی ارا فلم نام انی ازبہ کا فنزور ماں گا تیرا کیا خیال ہے آپ کو جو حکم دیا گیا آپ کر گزریے ان شاء اللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے لے گئے فلما اسلم پیشانی بل پچھاڑ دیا نے تو یہ کہا ہے کہ منہ کے بل اس وجہ سے گرایا تاکہ ان کی محبوب صورت دیکھ کر اپنے بڑھاپے کی لاٹھی کا چہرہ دیکھ کر کے کہیں رحم نہ آ جائے غلط ہے یہ تعویل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جذبے اور جذبے محبت کے اوپر الزام ہے اس وجہ سے پیشانی کے بل نہیں پچھاڑا منہ کے بل نہیں گرایا بچے کو اس وجہ سے کہ تاکہ بچے کو چہرہ دیکھوں گا تو بچے کا چہرہ دیکھنے کی وجہ سے میرے دل میں رحم کا جذبہ امٹ آئے گا نہیں بلکہ یہ سجدے کی حالت ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے قرب کی سب سے بہترین حیت سجدہ ہے سجدے میں آدمی پہنچتا ہے تو اللہ کے سب سے قریب ہو جاتا ہے قریب ہو جا لہذا اپنے بچے کو سجدے میں گرایا ہے انہوں نے نہ کہ کہ اس وجہ سے اگر سیدھے اس کے حلقوم کے اوپر میں چھری پھیروں گا تو کہیں اس کا چہرہ دیکھ کر میرے دل میں رحم کا جذبہ نہ آئے ادھر حلقوم اسماعیل کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری رکھی ہے ارادہ کر لیا ہے کہ بڑھاپے کی لاٹھی توڑ ڈالیں گے اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت میں ادھر چھری حلقوم اسماعیل پر پہنچی ادھر سے آواز آئی ونا دینا نہ ہم نے پکارا ابراہیم ہم نے پکارا قد صدقت الرؤيا ان كذلك نجز المحسنين تم نے خواب کو سچ کر دکھایا کلیجہ کانپ جانے والی بات ہے ایک تو یہ اللہ کا خلیل ہے اللہ اس کو بے حد چاہنے والا ہے ایک پیغمبر ہے پیغمبر بھی عام انسانوں سے بالکل الگ تھلگ ہوتا ہے بہت رحیم ہوتا ہے بڑا شفیق ہوتا ہے کائنات کا سب سے رحم دل انسان ہوتا ہے اس سے زیادہ رحیم کوئی نہیں ہوتا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو کہا گیا نبی پاک سے کہ تم اپنے جد امجد کی شریعت کی اتباع کرو یہ مقام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس لیے کہ وہ ہمارے خلیل ہیں وہ تخذ اللہ ابراہیم خلیلہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا لیا تو کائنات کا سب سے رحیم انسان اللہ کے حکم کو پا کر کائنات کا سب سے خوفناک انسان بن جاتا ہے یہ دماغ رکر کیے کائنات کا سب سے رحیم انسان اللہ کی محبت میں سب سے خوفناک انسان بن جاتا ہے اس سے زیادہ خوفناک انسان آپ پوری تاریخ میں نہیں پائیں گے انسانی تاریخ میں ایسا خوفناک اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے چھری رکھ دی اس کے حلقوم کے اوپر اسے کہتے ہیں محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی لوگ کہاں کہاں پھر رہے ہیں ہیں کیا کر رہے قرآن حکیم پڑھے تو معلوم ہو کہ اللہ کا مطالبہ کیا ہے اور محبت کس چیز کا نام ہے اس کے بعد کچھ اور نبیوں کا تذکرہ ہے حضرت موس علیہ السلام کا حضرت ہارون کا لوت کا اس طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کا اس کے بعد سورہ سعد شروع ہوتی ہے سورہ سعد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک قصہ بیان کیا ہے ان کا طریقہ یہ تھا کہ کچھ وقت وہ عدالت میں گزارتے تھے لوگوں کے فیصلے سنتے تھے اور مقدمات فیصل کیا کرتے تھے اور بعض اوقات وہ اپنے محراب کے اندر یکسو ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاتے تھے اور باہر پہرے دار بٹھا دیتے تھے کہ دیکھو میری اس عبادت کے اندر کوئی مخل نہ ہونے پائے دو آدمی ایک کے پاس ایک بھیڑ ایک دمبی اور دوسرے کے پاس ننانوے دمبیاں اس کا سگا بھائی ایک بڑا آدمی اور ایک غریب آدمی یہ دونوں آئے اور انہوں نے دیکھا کہ سامنے پہرے دار ہے یہ تو اندر جانے نہیں دے گا لہذا یہ لوگ دیوار پھانک کر محراب میں داخل ہوئے اس دخل والا داؤد ففزیا منو حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ دو آدمی یہ دیوار پھانک کر آئے ہیں تو گھبرا گئے کہا کہ بات کیا ہے کہا کہ گھبرائیے نہیں ہم لوگ ایک فیصلہ لے کر کے آئے یہ میرا بھائی ہے اخی یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس ننانوے ہیں ننانوے میرے پاس ایک دمبی ہے لیکن یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے ننانوے دمبیوں کے ریوڑ میں گلے میں اپنی یہ دمبی بھی ڈال دوں اور یہ بہت چرب زبانی برت رہا ہے بہت چرب زبانی سے بات کر رہا ہے طرح طرح سے مجھے سمجھا رہا ہے ٹوپی اڑا رہا ہے مجھے کہ اگر اکیلی تم بھی کچھ چڑھائے گا تو تجھے پریشانی ہوگی گھاس کہاں سے لائے گا کائے کو تکلیف اٹھائے گا اپنی ایک دمبی ہماری ننانوے دمبیوں میں شامل کر دے تجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور بہت چرب زبانی سے گفتگو کر رہا ہے یہ میں غریب آدمی ہوں میں اس طرح نہیں بول سکتا جیسا یہ بولتا ہے واضح فی الخطاب بہت چرب زبان ہے یہ حضرت سمجھ گئے کہ غلطی جو ہے کو سو بنانے کے چکر میں ہے اس لیے کہ حضرت جب پوچھ رہے اور وہ بیان کر رہا ہے تو خاموش ہے اور مدالے کی خاموشی اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ اسے اقرار ہے اس بات کا جو مدعی ہی کہہ رہا ہے تو حضرت نے فیصلہ دیا کہ جو اکثر شریک ہوتے پارٹنرز ہوتے وہ اپنے ساتھی کو ٹوپی ضرور اڑاتے ہیں ہاں اگر اس کے اندر ایمان اور عمل صالح ہے تو اسے ٹوپی نہیں اڑاتا کتنے پارٹنر لوگ اپنے ساتھی کو ڈوبو کر کے رکھ دیتے ہیں وہ ان کثیر من الخلطاء لذتی بعضهم على بعض بعض پارٹنر اکثر بعض نہیں اکثر اللہ فرماتا ہے لہذا پارٹنر اگر چنو دھندے کے لیے اور تجارت کے لیے قرآن حکیم بتاتا تو ایمان اور عمل صالح اچھے آدمی کو چنو امانت دار کو نہ لے ڈوبے گا تمہیں وہ ان کثیر من الخلطاء لذتی بعضهم على بعض اکثر پارٹنر اپنے ساتھی کو لے ڈوبتے ہیں اللہ الصالحات وہ کلیل ماہوم ایسے لوگ بہت کم ہیں ایسے تھوڑے لوگ جو ہیں ان کو تلاش کرو انہیں اپنا پارٹنر بناؤ ورنہ ایسا کوئی چرب زبان مل گیا اور دھندے میں آپ نے شریک کر لیا تو پھر وہ آپ کو ٹوپی اڑا دے گا آپ کو برباد کر کے رکھ دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے کہ پارٹنر اگر بنایا جائے تجارت کے اندر تو کیسے آدمی کو بنایا جائے بتایا گیا ایمان اور عمل صالح کو والے کو اور امانت دار آدمی کو حضرت نے فیصلہ دے دیا کہ تیری نیت خراب ہے اس کی دمبی اس کے پاس رہنے دے اور ننانوے کو سو بنانے کے چکر میں مت رہے حضرت کو تھوڑی طبعی ناگواری ہوئی تھی کہ یہ لوگ سامنے دروازے سے نہ آ کر کے در دیوار پھانت کر کے ہمارے پاس آئے تو طبعی ناگواری کی وجہ سے جو طبیعت میں تقدر پیدا ہو گیا تھا ناگواری پیدا ہو گئی تھی اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ معافی کے طلبگار ہوئے فغفر نہ لہو ذالک ہم نے ان کو معاف کر دیا اللہ فرماتے اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا بیان ہے اور اس کے بعد جہنم کے کچھ عذابات کا تذکرہ ہے اس کے بعد حضرت آدم اور ابلیس اور سجدوں کا بیان ہے اور پھر اس چیلنج کا بیان ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو راندے درگاہ کیا تو اس نے کہا عالف بعزتی کا لوغ وی اجمعین تیری عزت کی قسم میں سب کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا سب کو گمراہ کر دوں گا اللہ عباد کا منحم المخلصین مگر تیرے مخلص بندوں اور قرآن کی ایک آیت ہے سورہ سبا کی وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ إِلَّا فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ابلیس نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا ہے اللہ کی عدالت میں اور اللہ کے حضور جو بات کہہ کر کے آیا تھا کہ میں سب کو گمراہ کر دوں گا اپنے وعدے کو اس نے سچ کر دکھایا ہے تمام لوگ اس کے پیچھے چل چکے ہیں اللہ فریق من المومنین مومنوں کا ایک قلیل گروہ ایک مختصر گروہ صرف شیطان کی اس چال سے واقف ہے اور اس کے فریب میں نہیں آ رہا ہے بقیہ اکثر لوگوں نے اس کی اتباع کر لی ہے اس کے راستے پر چل رہے ہیں اس سے ایک بات اور نکلی کہ کثرت کے ساتھ ضروری نہیں کہ حق ہو قلت کے ساتھ حق ہوا کرتا ہے یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ اکثر تو شیطان کے متبع ہو گئے ہیں اللہ فریق من المومنین شرک کے تعلق سے ایک بات اور قابل غور ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ توحید کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے توحید کی فطرت لے کر آتا ہے اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ جب انسان کی فطرت توحید ہے تو شرک میں مبتلا کیوں ہوتا ہے شرک میں مبتلا کیوں ہوتا ہے اس کا جواب حدیث پاک میں موجود ہے کہ غلط ماحول کی وجہ سے آدمی شرک میں ملوث ہوتا ہے اور فطرت نہیں بدلتی دب جاتی ہے اللہ نے فرمایا فطرت اللہ اللہ تبدیل الخلق اللہ اللہ نے جس فطرت پر انسان کو پیدا کیا وہ فطرت کبھی بدلتی نہیں ہے یہ ہے دب جاتی ہے ماحول کی وجہ سے جیسے ابا ہو یو حو دانی اور یو نسرانی اور یو مجسانی بچہ تو فطرت اسلام ہی پر پیدا ہوتا ہے توحید کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں نسرانی بنا دیتے مجوسی بنا دیتے تو ماحول کی وجہ سے آدمی شرک میں مبتلا ہوتا ہے فطرت جو توحید کی ہے وہ بدلتی نہیں ہے دب جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ تھوڑی محنت کی جائے تو آدمی شرک سے توبہ کر لیتا ہے اور توحید کے دامن میں آ جاتا ہے فطرت جو ہے وہ توحید ہے وہ دب جاتی ہے مٹتی نہیں ہے بدلتی نہیں ہے اسی وجہ سے سے توحید کا ایک چمکارا پاتی ہے کہ فوراً اس کے اوپر شرک کا جو غلاف ہے وہ ہٹ جاتا ہے اور وہ پوری روشنی کے اندر آ جاتا ہے اور شرک کے اندر ملوث ہونے کی ایک اور وجہ ہے غلو جب آدمی کسی کی محبت میں غلو کرنے لگتا ہے تو اس وقت یہ توحید کی جو فطرت ہے وہ دب جاتی ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ نو علیہ السلام کی قوم نے جو بت بنائے تھے پہلے پرستش کی غرض سے نہیں بنائے تھے ان کی محبت میں غلو کرنے کی وجہ سے یادگار کے طور پر پہلے انہوں نے اسٹیچوز بنائے اور بعد میں آنے والی نسلوں کو شیطان نے یہ کہہ کر ان کی پرستش میں لگا دیا کہ تمہارے آبا وزداد ان کی پوجا کیا کرتے تھے ان کی پرستش کیا کرتے تھے تو محبت کے اندر غلو کی وجہ سے بھی توحید کی فطرت دب جاتی ہے لیکن آدمی کی فطرت بدلتی نہیں ہے دب جاتی ہے اگر آدمی شرک میں مبتلا ہے تو اس کے اوپر محنت کرو وہ ضرور توحید کی روشنی میں آ جائے گا اس کے بعد سورج زمر شروع ہوتی ہے بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ مشرقین مکہ یہ کہتے تھے کیا کہتے تھے کہ ہم لوگ ان بتوں کو معبود کہاں مان رہے ان بتوں کو معبود کہاں مان رہے ان کو رب کہاں مان رہے ہم تو اللہ ہی کو معبود مانتے ہیں ہم تو ان کو جو نظر و نیاز کے طور پر کچھ بھیٹ کرتے ہیں اس لیے کہ تاکہ اللہ کی بارگاہ بہت اونچی ہے ہم لوگ نہیں پہنچ سکتے لہذا ان کے قبروں کے اوپر ہم غلاف چڑھاتے ہیں اور نظر و نیاز چڑھاتے ہیں تاکہ یہ ہمارے شفیع بن جائیں ارے لیے وسیلہ بن جائیں تاکہ رب کی بارگاہ میں ہمیں قربت دلائیں اس کے نزدیک کریں کیا مشرقین کا یہی عقیدہ آج ایک طبقے کے اندر موجود نہیں ہے وہ بھی یہ کہاں کہتے ہیں کہ ہم ان کو کہاں معبود مان رہے ہم ان کی پرستش کہاں کر رہے مشرقی مکہ بھی بتوں کی پرستش اور اسی طریقے سے بتوں کو معبود سمجھ کر پرستش نہیں کرتے تھے کہ یہ ہمارے معبود ہیں بلکہ ان کے اوپر جو نظر و نیاز چڑھاتے تھے چڑھاوے چڑھاتے تھے مقصد یہ ہوتا تھا کہ اللہ کی بارگاہ بہت اونچی ہم نہیں پہنچ سکتے لہذا یہ بزرگ لوگ ان کا وسیلہ لے لو یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے بس اللہ کے قریب کر لیں اس وجہ سے ہم ان کے اوپر نظر و نیاد چڑھاتے ہیں اور چڑھاوے چڑھاتے ہیں اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ عالم اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے عالم عالم ہوتا ہے پڑھا لکھا قرآن اور حدیث کے اوپر نظر رکھنے والا دوسرا ہوتا ہے ایک الگ مقام ہوتا ہے اس کا چند کتابیں پڑھ کر کے کوئی عالم نہیں بن جاتا عالم میں اور بے عالم کے اندر بہت فرق ہوتا ہے کل جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے لہذا کوئی یہ دعویٰ نہ کرے کہ ہم نے چند کتابیں پڑھنی ہیں تو ہم مولی صاحب کے اوپر تنقید کریں گے غلط ہے طویل استاد استادی ہوتا ہے استاد استادی ہوتا ہے طویل جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے اس کے بعد جہنم کے عذابات کا تذکرہ ہے میں نے بتایا تھا کہ جاتے ہی آدمی کو کیا ملے گا پہلے اوڑھنے کی چیز بچھانے کی چیز تو آگ اوڑھنے کے لیے اور آگ بچھانے کے لیے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو کمرہ ملے گا نا اس کا فرش بھی آگ کا ہوگا کمرہ جو ملے گا کمرے کی دیوار آگ کی اور کمرے کی زمین آگ کی کمرے کی چھت آگ کی لو منفو ان کا سایہ فرش بھی آگ کا اور چھت بھی آگ کی اس کے بعد فرمایا گیا کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانی تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ کہ قطادہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اولیاء کرام کی صفتوں کا بیان ہے کہ ولی کسے کہتے ہیں ولی کی دو تین صفتیں یہاں بیان کی گئی ہیں ایک صفت تو یہ ہے کہ اللہ کی خشیت سے قرآن کو سن کر کے کھونکتے کھڑے ہو جاتے تک شعر منہ جلود الذین یخشون ربہم اپنے رب کی خشیت اور خوف سے ان کے رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کا بہت ذکر کرتے ہیں گویا یہ خشیت کی انتہا ہے کیا رونگتے کھڑے ہو جانا بس رونگٹے کھڑے ہو جائیں یہ خشیت کی انتہا ہے لیکن آج بداتیوں کی محفلیں دیکھیے حال آ جاتا ہے وزد آ جاتا ہے آدمی ناچنے لگتا ہے رقص کرنے لگتا ہے یہاں تک کہ کپڑے تک اتار دیتا ہے یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اولیاء کرام کی خشیت کا آخری جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے ڈیر سے ناچنا اور رقص کرنا یہ اولیاء کرام کی صفت نہیں ہے ان کی خشیت کی آخری ان کے ان کی خشیت کا آخری درجہ یہ کہ روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں لہذا بدعتیوں نے جو حال اور وجد ایجاد کر لیا یہ صوفیوں کی اختراع ہے صوفیوں کی ایجادات ہیں یہ نہ قرآن سے ایسے وجد کا کوئی ثبوت ہے نہ ایسے سیما کا اور نہ حدیث سے ایسے وجد کا اور ایسے رقص کا اور ایسے سرود کا ایسے گانے کا ایسے محفل سیما کا ثبوت موجود نہیں مومنین کا سیما تو قرآن کا سیما ہوتا ہے اور کفار کا سیما غنا کا سیما وہ گانا سنتے ہیں اور مومنین قرآن سنتے ہیں ان کا سیما قرآن کا سیما اور ان کا سیما گانے کا سیما باقاعدہ محفلیں منعقد کرتے ہیں اور قوال گاتا ہے بعض بات عورتوں کو بھی بلاتے ہیں وہ قوال قوالا ہو کر کے آتی ہے اور جو اشار وغیرہ پڑتی ہے اس کے اوپر کھل کر کے روپے وغیرہ نشاور کرتے ہیں تو اور حال یہ ساری کی ساری صوفیوں کی اختراعات ہیں بدعت اور خرافات ہیں ان کا کوئی تعلق نہ حدیث سے ہے اور نہ قرآن حکیم سے ہے اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ ایک غلام ہے لیکن مشترکہ ہے وہ چند ایسے آقاؤں کے درمیان جو آپس میں جھگڑتے رہتے اب بتائیے ایک غلام ہے اور اس کے بہت سارے آقا ہیں اور آپس میں جھگڑتے رہتے ضرب اللہ الحمد للہ ایک غلام ہے کئی آکاؤں کے درمیان مشترک ہے اور سب آپس میں جھگڑتے رہتے بتاؤ ایک تو آکاؤں کو خوش کرنا اس کے بس کی بات نہیں اگر ایک بلائے گا تو دوسرا ناخوش دوسرا بلائے گا تو پہلا ناخوش کسی کو خوش نہیں کر سکتا پہلی بات تو یہ اور دوسرے خود حیران ہو جائے گا وہ اسے ذہنی سکون حاصل نہیں ہوگا کہاں تک سب کی خواہشیں پوری کرے گا وہ سب کے کام وہ اکیلے کیسے کر سکتا ہے تو یہ شخص اور ایک غلام ہے جو صرف ایک آقا کی خدمت کرتا ہے کیا یہ دونوں کے دونوں غلام برابر ہو سکتے وہ ایک آقا کو خوش کر لے گا یہ تمام آکاؤں کو خوش نہیں کر سکتا اور دوسرے اس کا ذہن سکون میں رہے گا اس, اس, غلام کا ذہن سکون میں نہیں رہے گا جو کئی آکاؤں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو مشرق کی مثال اس غلام کی ہے جس کے بہت سارے آکاؤں اور وہ بھی جھگڑا لو ایک دوسرے سے جھگڑنے والے اور موحد کی مثال صرف اللہ کی پرستش کرنے والے کی مثال اس غلام کے جس کا ایک ہی آکا ہو خود آقا کو بھی سکون آقا بھی خوش اور غلام بھی خوش اسے بھی کوئی پریشانی نہیں اور آخر میں کہا گیا ان کا میت و میتون اے ہمارے حبیب آپ ایک دن مرنے والے ہیں اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں یہ آیت کریمہ نس ہے اس بات پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ چکی ہے اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئی وہ اسی طرح زندہ جس طرح دنیا میں زندہ تھے یہ قرآن حکیم کی سراحت کے بالکل خلاف ہے اور ایسے لوگ انتہائی بدعقیدہ ہیں یہ اس پارے کا جست تھا جو پیش کیا گیا اللہ ہمیں نیکمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ الرحمن الرحیم حضرات گرامی یہ چوبیسواں پارہ آپ حضرات نے سماعت کیا پہلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ آخرت میں سزا کے مستحق کون ہوں گے اللہ کی عدالت میں کن پر مقدمہ چلے گا یہ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور صفات اور اس کے اختیارات اس کے حقوق میں دوسری ہستیوں کو شریک کر لیا اور طرح طرح کے انہوں نے من گھڑت عقیدے ایجاد کر لیے ہیں اور اس سے بڑا ظلم یہ کیا انہوں نے کہ جب انہیں سچائی بتائی گئی تو الٹا انہوں نے سچائی بتانے والوں کو گمراہ کہا آیت کریمہ دیکھیے فمن اظلم ممن بالصدق اذ جاء مثوى للكافرين انہوں نے ایک تو من گھڑت عقیدہ ایجاد کیے جن عقیدوں کا ثبوت نہ تو قرآن حکیم میں ہے نہ احادیث شریفہ میں ہے اور دوسرے انہوں نے اللہ کی ذات اس کے صفات اس کے اختیارات اور اس کے حقوق میں دوسری تمام ہستیوں کو شریک کر دیا دکھ پہنچانے والا اللہ نفع پہنچانے والا اللہ ڈوبتے کو بچانے والا اللہ بیٹا بیٹی دینے والا اللہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے اس اختیار میں اللہ کے اس حقوق میں اللہ کی صفت کے اندر دوسری ہستیوں کو شریک کر دیا کہ ہمارے اولیاء بھی اس بات پر قادر ہیں کہ وہ جس کو چاہے نفع پہنچائیں جس کو چاہے نقصان پہنچائیں جس کو چاہے بیٹی دیں جس کو چاہے بیٹا دیں یہی تو ہے اللہ تبارک و تعالی کے اختیارات میں دوسروں کو شریک کرنا اللہ کی صفات میں دوسری ہستیوں کو شریک کرنا اور تیسرا غضب انہوں نے یہ کیا جسے قرآن حکیم نے بہت بڑے ظلم سے تعبیر کیا فمن اور ظلم اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جب سچائی صدق ان کے سامنے رکھی گئی کب جب سدھ جا سچائی جب ان کے سامنے رکھی گئی تو الٹا انہوں نے سچائی بتانے والوں کو گمراہ کہا کیا آج یہ اولیاء پرست اسی ذہنیت کے نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کی ذات اور صفات اور اختیارات اور حقوق میں دوسری ہستیوں کو شریک کر دیا ہے اور جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ تمہارا یہ عقیدہ بالکل باطل ہے تمہارا یہ عقیدہ من گھڑت ہے تو الٹا ہمیں وہاں بھی کہتے ہیں الٹا ہمیں گمراہ کہتے ہیں قرآن حکیم کہتا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا ہے یہ سب سے بڑے ظالم ہے اور قیامت کے دن انہی کے اوپر مقدمہ چلایا جائے گا اور انہی کو سزا دی جائے گی اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے وہی خبن قبل مندونی اس سے پہلے یہ بات کہی گئی علیہ صلاح بے کافی نبدہ کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے کتنی عجیب بات کہی جا رہی ہے اللہ صلی بے کافی نبدہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے لیکن یہ کافی نہیں سمجھتے وہ یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے لینا ہے جو کچھ ہم کو لے لیں گے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم درو شریف تو پڑھنے نام نامی آ گیا آپ کا اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی تعالیٰ ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارک تعالیٰ ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ پوچھ رہا ہے کیا میں اپنے بندے کے لیے کافی نہیں علیہ صلی اللہ بے کافن عبدہ کیا اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے لیے کافی نہیں یہ کہتے کہ کافی نہیں ہے اس کے پلے میں کیا ہے اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے لینا ہے جو کچھ ہم کو لے لیں گے محمد سے نعوذ باللہ من ذالک اور ساتھ ساتھ یہ اپنے معبودوں سے ڈراتے ہیں تم کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ اولیاء اتنے زبردست بزرگ ہو گزرے ہیں اتنے با گزرے ہیں اتنی بڑی ہستیاں یہ تھے کہ اگر ان کی شان میں گستاخی کرو گے تو تمہارا ستیہ ناس ہو جائے گا تمہارا بیڑا گرک ہو جائے گا تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے لہذا اولیاء کرام کی شان میں گستاخی نہ کرو مِن دُونِ یہ لوگ اپنے معبودوں سے ڈراتے ہیں تم کو آج بھی دیکھو آدمی اتنا ڈرتا ہے اس قبر سے کہ سیدھا جاتا ہے اور بالکل سیدھا ہی واپس آتا ہے تشریف اپنی نہیں بتاتا یہ ڈر ہی تو ہے مسجد سے نکلتا ہے تو تشریف بتا کے نکلتا ہے لیکن جب بابا کی قبر سے نکلتا تو تشریف بتا کے نہیں نکلتا ہے یہ وہی ہے وہی خب و گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کا گھر اتنے احترام اور عظمت کے لائق نہیں ہے جتنے کی یہ مزارات اور ان کی یہ خود ساختہ قبریں جن پر یہ سجدہ کرتے ہیں اور اپنا متائے دین و ایمان روز لٹا کر کے آتے ہیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مشرقین کے تضاد فکر کو واضح کیا ہے کہ ان کی فکر کس قدر متضاد ہے وہ دیکھو وَلَئِن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ اے ہمارے حبیب اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمینوں اور آسمانوں کا خالق کون ہے تو یہ بتلائیں گے ضرور بھی ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ جب یہ کہتے ہیں کہ زمینوں اور آسمانوں کا خالق اللہ ہے تو خالق ہی تو معبود ہوتا ہے خالق ہی کی عبادت کرنی چاہیے دکھ سکھ میں اسی کو پکارنا چاہیے لیکن ان کی فکر اتنی کج ہے کہ اس کے باوجود بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمین اور آسمانوں کا خالق سمجھتے ہوئے بھی دوسری ہستیوں کو بھی وسیلہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں اپنا شفیع بناتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات اور حقوق میں شریک بناتے ہیں اللہ فرما رہا ہے افرائی تم قل افرائیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بزر حل ہن کاشفات زرہی او ارادنی برحمت حل ہن ممسکات رحمت بلا ان سے پوچھئے آپ یا جواب دیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو اس سے تکلیف کو دور کر سکے اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر اپنی رحمت کرنا چاہے تو کیا کوئی ہے اللہ کے علاوہ جو اللہ کی اس بھیجی ہوئی رحمت کو اس سے دور کر سکے وہاں تک نہ پہنچنے دے آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے کل حسبی اللہ میرے لیے اللہ کافی ہے اور موحدین کے لیے تو اللہ کافی ہے اور موحدین تو اسی کے اوپر توکل کرتے والے ہی فلی توکل المتوکلون توکل تبکل کرنے والے موحدین تو اسی کے اوپر توکل کرتے ہیں شیطان نے اتنا زبردست چکر چلایا ہے کہ نو انسانی کے ایک بہت بڑے گروہ کو اس نے مشرق بنا کر کے رکھ دیا ہے قرآن حکیم کی ایک آیت اس سے پہلے بھی میں نے ریفر کی ہوگی سورہ سبا کی اللہ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ابلیس نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا وعدہ کیا کیا تھا اللہ کے سامنے قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَوْ غُوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کر دوں گا کیسے گمراہ کروں گا میں کیا طریقے استعمال کروں گا میں کیا حربے اختیار کروں گا میں وہ حربہ آٹھویں پارے میں بتایا گیا ہے ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین میں ان کے آگے سے آؤں گا ان کے پیچھے سے ان پر اٹیک کروں گا ان کے دائیں سے حملہ کروں گا ان کے بائیں سے حملہ کروں گا میں اپنی تدبیروں کو چاروں طرف سے استعمال کروں گا ولا تجد اکثرهم شاکرین ان میں سے اکثر کو میں شاکر نہیں چھوڑوں گا شاکر کا مفہوم مفسرین نے موحد بتلایا ہے ولا تجد اکثرهم شاکرین اے ولا تجد اکثرهم موحدین اکثر کو میں موحد نہیں چھوڑوں گا بت پرست بنا کے چھوڑوں گا مشرک بنا دوں گا اور یہ جو دعویٰ کر کے آیا تھا اس نے سچ کر دکھایا قرآن حکیم کہتا ہے کہ اس نے سب لوگوں کو گمراہ کر کے رکھ دیا ہے بہت بڑا طبقہ اس کے پیچھے چل پڑا ہے سوائے مومنوں کے ایک چھوٹے سے گروہ کے مومنوں کا ایک چھوٹا سا گروہ ہے جو اللہ کے مخلص بندے ہیں ان پر ان کا حربہ نہیں چل سکا اس کا حربہ نہیں چلا بقیہ ایک کثیر تعداد شیطان کے دام فریب میں آ کر کے توحید سے دست بردار ہو چکی ہے توحید کی دولت ہاتھ سے کھو چکی ہے توحید اس کے دامن سے نکل چکی ہے مشرق بنا دیا ہے شیطان نے ان کو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نیند جو ہے یہ ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ان نفیزہ بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہیں کیا ہے اس میں نشانی آیت کریمہ یوں ہے اللہ یتوفل انفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک اللتی قضا علیہ الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون کہ جب آدمی سو جاتا ہے تو جانتے ہیں اس کے حواس کیوں معطل ہو جاتے ہیں اس کا شعور کیوں معطل ہو جاتا ہے اس کا فہم کیوں معطل ہو جاتا ہے اس کا ادراک کیوں سو جاتا ہے کیوں معطل ہو جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کی ہے کہ انسان کے جسم میں دو طریقے کی جانیں ہیں ایک نفس کا نام ایک جان کا نام ہے نفس نفس الحیات اور دوسری جان کا نام ہے نفس التمیز یہ نفس الحیات جو ہے اس سے آدمی کی زندگی باقی رہتی ہے ایک روح کا نام کیا ہے ایک جان کا نام کیا ہے ایک نفس کا نام کیا ہے نفس الحیات اس سے انسان کی زندگی باقی رہتی ہے یہ ہمیشہ بدن میں رہتی ہے اور ایک روح کا نام ہے روح تمیز نفس التمیز نیند کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس روح کو نکال لیتا ہے اور یہ روح جب نکلتی ہے تو آدمی کا ارادہ سو جاتا ہے آدمی کے حواس سو جاتے ہیں اور آدمی کا شعور سو جاتا ہے آدمی کا فہم معطل ہو جاتا ہے روح رہتی ہے جسے نفس الحیات کہتے ہیں اس وجہ سے انسان سانس لیتا ہے اس کے دل کی دھڑکن چلتی ہے لیکن نفس التمیز کو نکال لیتا ہے جس سے انسان کا فہم ادراک شعور سو جاتا ہے اس طریقے کی دو جانیں انسان کے بدن میں ہیں یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کی تفسیر ہے نفس الحیات انسان کے بدن میں ہے اس وجہ سے وہ زندہ ہے اور نفس التمیز کو نیند میں نکال لیتا ہے اللہ تو نفس التمیز کو جو نکالتا ہے تو انسان کا شعور ادراک فہم ہوا سب سو جاتے ہیں اور جب اٹھتا ہے تو بالکل چاکو چوبند ہوتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کیا کی ہے یہ تفسیر کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسی روح کو جس سے انسان زندہ رہتا ہے اسی کو نکال لیتا ہے لیکن جب نکالتا ہے تو اگر اس آدمی کو مارنا مقصود نہیں ہے تو روح کا تعلق جسم سے برقرار رکھتا ہے لوٹا دیتا ہے روح کو اور اگر اس آدمی کو زندہ رکھنا نہیں چاہتا تو اس روح کا تعلق اس بدن سے کاٹ دیتا ہے روک لیتا ہے وہیں اس روح کو اور جسم جو ہے مردہ ہو جاتا ہے نیند میں اسی روح کو نکال لیتا ہے لیکن روح کا تعلق جسم سے باقی رہتا ہے تبھی آدمی سانس لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اگر یہ چاہتا ہے کہ آدمی زندہ رہے تو روح نیند میں نکالنے کے بعد اس کے تعلق کو جسم سے باقی رکھتا ہے لہذا اس کی سانس چلتی ہے اور اگر اسے مارنا چاہتا ہے تو اس روح کو نکال لیتا ہے اور اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے روح نکالنے کے بعد بدن سے تعلق کس قسم کا ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی جیسے سورج طلوع ہوتا ہے اپنی کرنیں زمین کے اوپر ڈالتا ہے تو دیکھیے سورج سے یہ کرنیں نکلی ہیں لیکن کرنیں سورج سے الگ نہیں ہیں سورج سے جو کرنیں نکلی ہیں زمین کے اوپر جو پڑ رہی ہیں سورج سے ان کرنوں کا تعلق ہے اگرچہ یہ کرنیں زمین پر آ گئی ہیں لیکن سورج سے برابر اس کا تعلق ہے ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کرنوں کی طرح روح کو نکال دیتا ہے لیکن اس روح کا تعلق بدن سے باقی رکھتا ہے نیند کے اندر اگر اسے زندہ رکھنا چاہتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے ان نفی سفر کرون اگر آدمی فکر کرے تو اس کے اندر بڑی نشانیاں پائے گا اور آج تک سائنس نیند کے تعلق سے بتا نہیں سکی ہے کہ نیند کی حقیقت کیا ہے نوم کی حقیقت کیا ہے نیند کا نقطۂ آغاز کیا ہے کب آدمی سو جاتا ہے وہ لمحہ کون سا ہے وہ مومنٹ کون سا ہے سائنس نہیں بتا سکتی اور آج تک نیند کیوں آتی ہے آدمی کیسے آتی ہے نیند کی حقیقت کیا ہے آج تک سائنس اس کی کوئی علمی توجہ نہیں پیش کر سکی ہے اور قرآن حکیم کہتا ہے اس میں غور کرنے والوں کے لیے نشانی ہے اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جب ان مشرقین کے سامنے صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل بھیچ جاتے ہیں چہرے پر ناگواری کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں پیشانی پر بل آ جاتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَعَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ کہ جب صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو مشرقین کے دل بھیچ جاتے ہیں پیشانی کے اوپر شکنیں آ جاتی ہیں چہرے پر بارہ بجنے لگتے ہیں اور جب ان کے بتوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں کیا یہی کیفیت ان اولیاء پرستوں کی نہیں ہے کہ جب توحید کا بیان ہوتا ہے توحید خالص کا جب بیان ہوتا ہے تو ان کے دل بھیج جاتے ہیں چہرے پر ناگواری کے اثرات نمایاں ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہنے لگتے ہیں لگتا ہے اولیاء کا منکر ہے توحید بیان کرتے وقت توحید بیان کرنے والے کے بارے میں ان کا ریمارک یہ ہوتا ہے لگتا ہے یہ بہت اولیاء کا منکر ہے یہ اولیاء کرام کو نہیں مانتا